حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ ہم روزے دار کو سینگی اس لیے نہیں لگوانے دیتے تھے کہ کہیں اسے مشقت نہ ہو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار تین سو پچہتر